ماں ہالے ایک وقت کا قصہ ہے ایک گاؤں میں ایک بیوہ رہتی تھی اس کی دو بیٹیاں بڑی بیٹی کا نام تھا سٹیلا سٹیلا بہت ہی رحم دل اور محنت کش تھی چھوٹی بیٹی بیلا بہت ہی گستاخ اور آلسی تھی اور وہ عورت اپنی چھوٹی بیٹی سے زیادہ محبت کرتی تھی کیونکہ وہ اس کی اپنی بیٹی تھی اور بڑی سوتیلی بیٹی تھی تو وہ سٹیلا سے پورا دن ایک خادمہ کی طرح محنت کرواتی تھی سٹیلا یہ سارا کام ختم کرو تمہیں ابھی بھی باہر جا کر سوت کاٹنا ہے یہاں آؤ میری پیاری بچی تمہیں بھوک لگی ہوگی کچھ کھا لو سٹیلا نے جلدی ہی گھر کا سارا کام ختم کر لیا اور باہر گئی سوت کاٹنے ہر دن سوتیلی ماں اسے گاؤں کے کنویں کے پاس بھیجتی سوت کاٹنے کے لیے اور قریب رہتا گفتگو کرتی ایک دن جب وہ سوت کاٹ رہی تھی خون نکلنے لگا اور خون نے تکلی کو داغدار بنا دیا اس نے تکلی کو کنویں پر دھونے کے لیے رکھا اور پانی نکالنے لگی تبھی تکلی کنویں میں گر گئی نہیں یہ تکلی تو کنویں میں گر گئی ہے اب میں کیا کروں اگر امی کو اس کا علم ہوا تو بہت خفا ہوں گی سٹیلا نے بہت کوشش کی پر وہ تکلی کو نکال نہ سکی وہ دوڑ کر گھر گئی اور اس نے اپنی سوتیلی ماں سے کہا امی وہ تکلی کنویں میں گر گئی ہے تکلی کے بجائے تم کیوں نہیں کنویں میں گر گئی اب میں دوسری کہاں سے لاؤں جاؤ اور اسے کنویں سے نکالو تکلی کے بنا تم واپس

یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے کتنی اچھی مہک آ رہی ہے سٹیلا آگے بڑھی اور کچھ دوری پر اس نے ایک بیکری دیکھی وہاں بھٹی میں ڈبل روٹیاں پڑی تھی ڈبل روٹیاں چلا رہی تھی یہ کچھ ایسا تھا جیسے یہ کسی قسم کا تلسمی علاقہ ہو ہمیں باہر نکالو ہمیں باہر نکالو ورنہ ہم سب جل جائیں گے ہم بہت وقت سے بیک ہو رہے ہیں کوئی ہمیں باہر نکالو پلیز سٹیلا نے ڈبل روٹیوں کی سنی اور انہیں بھٹی سے باہر نکالا شکریہ سٹیلا آگے بڑھی اور اس نے ایک سیب کا درخت دیکھا درخت بھی بات کر پا رہا تھا میرے سارے سیب پک گئے ہیں مہربانی کر کے انہیں کوئی توڑے اور کھا جائے ورنہ یہ سب سڑ جائیں گے سٹیلا نے درخت کو بات کرتے سنا اور وہ درخت کا درد برداشت نہ کر سکی جیسے ہی اس نے درخت کو ہلانا شروع کیا

اس بوڑھی خاتون نے اسے آواز دے کر بلایا میری بچی مجھ سے ڈرو مت اگر تم اچھی طرح سے میرے گھر کی دیکھ بھال کرو گی تو تم یہاں رہ سکو گی میں تمہیں ہر چیز مہیا کراؤں گی اس کے بدلے میں تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہر دن جب تم میرا بستر بچھاؤ تو تم اسے پروں سے ڈھانک دو بالکل ویسے ہی جیسے زمین ڈھک جاتی ہے برف سے برف باری کے بعد اور ہاں

اور پھر اسے گھر کی یاد آنے لگی ماہولے مجھ پر اتنا رحم کرتی ہیں وہ میری اتنی اچھے سے دیکھ بھال کرتی ہیں پر مجھے گھر کی یاد آ رہی ہے سٹیلا ماں ہولے کے ساتھ بہت خوش تھی پر اب اس نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے تو ایک دن اس نے ماں ہولے سے کہا ماں ہولے میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں اب میں یہاں اور نہیں رہ سکتی مجھے خوشی ہے کہ تم گھر واپس جانا چاہتی ہو تم نے بہت وفاداری سے کام کیا ہے میں تم سے بہت خوش ہوں میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں گی سچ مچ شکریہ ماں ہولے ماں ہولے نے سٹیلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے بہت بڑے دروازے پر لے گئی جو سونے کا بنا تھا دروازہ کھل گیا جیسے ہی سٹیلا نے دروازے کی دہلیز لانگی تو اس کے اوپر سونا برسنے لگا اس سے پہلے بس یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب سچ ہے یا پھر ایک خواب ہے اپنی پوری زندگی میں کسی نے اس سے اتنی محبت نہیں کی تھی اس کی آنکھیں بیٹی بالکل سونے کی طرح خالص ہے ہوئی پڑ گئی چلی گئی تھی میں تمہارے لیے کتنی فکر مند تھی اور تمہیں یہ کہاں سے ملا سٹیلا نے سب کچھ سمجھایا اس کی کہانی سن کر سوتیلی ماں کا دل لالچ سے بھر گیا واو اتنا سارا سونا اگر میں بیلا کو بھی وہاں بھیجوں تو میں بہت ہی دولت مند بن جاؤں گی سٹیلا کی طرح سوتیلی ماں نے بیلا کو بھی کنویں پر سود کاٹنے کے لیے بھیجا بیلا نے اپنی خود کی انگلی پر ایک کانٹا چبھا دیا تاکہ اس سے خون نکلے اس نے وہ خون تکلی پر لگایا اور اسے کنویں میں پھینک دی اور پھر خود بھی کنویں میں کود گئی سٹیلا کی طرح ہی اس کی بھی آنکھیں گھاس کے میدان میں کھلی جہاں وہ اٹھی اور آگے بڑھنے لگی وہ بیکری تک پہنچی میں ڈبل روٹیاں چلا رہی تھیں ہمیں باہر نکالو ہمیں باہر نکالو ورنہ ہم سب جل جائیں گے ہم بہت عرصے سے بے خو رہے ہیں کوئی ہمیں باہر نکالو تم پاگل ہو گئے ہو تمہارے لیے میں اپنے ہاتھ کندھے کیوں کروں بیلا نے ایسا کہا اور آگے بڑھی پھر وہ سیب کے درخت کے پاس پہنچی میرے سارے سیب پک گئے ہیں مہربانی کر کے انہیں کوئی توڑے اور کھا جائے ورنہ یہ سب سڑ جائیں گے تم کیا پاگل ہو گئے ہو میں یہ سیب کیوں توڑوں کیا ہوگا اگر کوئی سیب میرے سر پر گر گیا اس نے درخت سے بھی بڑی گستاخی سے بات کی اور آگے بڑھ گئی آخر میں وہ ماں ہالے کے گھر پہنچی اس نے ان کے دانتوں کے بارے میں اس لیے کام مانگا ماں وہ ملازمت دے دو ماں ہولے نے اسے پورا کام سمجھایا کہ کیسے وہ چاہتی تھی کہ ہر دن اس کے بستر کے اوپر پنکھ بچھائے جائیں پہلے دن بیلا نے ماں ہولے کا حکم مانا پھر اگلے دن سے اس نے کام میں کوتا شروع کر دی تیسرے دن اس نے کچھ بھی نہیں کیا آخر میں وہ پورا دن سونے لگی اس نے یہاں تک کی ماں ہولے کے کے بستر اوپر پر بچھانے ہدایت کی بھی پرواہ نہیں کی اپنے بستر کے اوپر پر نہ دیکھ کر ماں ہولے بہت خفا ہو گئیں اور بیلا کے پاس جا کر انہوں نے کہا میرے خیال سے اب تمہیں گھر واپس چلے جانا چاہیے بیلا یہ سن کر خوش ہو گئی اس نے سوچا کہ اب اسے سونا ملے گا ماں ہولے اسے سونے کے دروازے پر لے گئی جیسے ہی بیلا نے دروازے کی دہلیز لانگھی بجائے سونے کے کے اس اوپر کوڑا کرکٹ برسنے لگا یہ تمہارا انعام ہے اس طرح کے کام کے لیے جو تم نے کیا دروازہ بند ہو گیا اور وہ گھر واپس آئی توتے نے اسے دیکھا اور کنویں پر بیٹھ کر وہ چلانے لگا آ گئی تمہاری بیٹی بالکل کوڑے کی طرح بدصورت ہے ہے وہ واپس آ گئی اسی لیے کہا گیا ہے کہ نقل کو بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے سٹیلا کی طرح پہلا بھی ماں ہولے کی جھوپڑی تک پہنچی پر اپنی آلس اور کام ٹالنے کی اپنی عادت کی وجہ سے وہ گھر پر کوڑا کرکٹ لے کر ہی لوٹی بجائے سونے کے تو اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ وفادار اور ایماندار ہونا چاہیے ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے پرتی